السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہادر ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک خصوصی کہانی اور یہ کہانی بتا رہی ہے ہمیں ایک بہت ہی خاص مہینے کے بارے میں کہانی کا عنوان ہے کون سا مہینہ سب سے اچھا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے فائزہ حمزہ نے رٹول باغ میں اس دن بڑی چہل پہل تھی گلو گلہری نے آم کے بڑے سے درخت میں اپنے گھر میں چائے کی دعوت رکھی تھی اس دعوت میں تقریباً سارے ہی جانور مدعو تھے اس باغ میں سارے جانور ہنسی خوشی رہتے تھے شہد کی مکھیاں تو بڑا پیارا سا لکڑیوں کا تختہ تحفے میں لائی تھیں اس تختے پر بہت ہی محنت اور لگن سے شہد کی مکھیوں نے سال کے بارہ مہینوں کے نام لکھے تھے گلو گلہری کے گھر کے باہر لکڑیوں کا تختہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا چیچو چڑیا کہنے لگی ارے یہ تختے کتنے خوبصورت ہیں اور ان پر لکھے مہینے کتنے پیارے ہیں چڑیا کی بات سن کر کچھوا کہنے لگا ارے چیچو چڑیا سب سے اچھا مہینہ تو جنوری کا ہے چیچو چڑیا نے کہا وہ کیسے بھلا تو کچو کچوے نے کہا ارے بیچیا اس میں میری سالگرہ جو آتی ہے کچو کچوے کی بات سن کر سارے ہنسنے لگے یہ سن کر سی سی سانپ کہنے لگا ارے سب سے اچھا مہینہ دسمبر کا ہوتا ہے سردیوں میں سب اپنے بل میں سوتے رہتے ہیں سی سی سانپ کی بات سن کر سب بہت ہی زیادہ ہنسے پھر تل تل تتلی کہنے لگی ہاں،, ہاں سب سے اچھا مہینہ موسم بہار یعنی مارچ کا ہوتا ہے پھول کھلتے ہیں اور ہم پھولوں کا رس پیتے ہیں جگہ جگہ پھولوں اور پودوں کے بیج چھڑکتے جاتے ہیں سارے جانور تل تل تتلی کی بات پر سر ہلانے لگے ہوں یہ تو ہے ٹیٹو توتے نے بھی سر ہلا کر کہا لیکن دوستو یہ بھی سچ ہے کہ جون کا مہینہ ماہ لذت کہلاتا ہے کیونکہ اس میں اتنا کہہ کر اس نے ڈرامائی انداز میں سر گھمایا سب غور سے سن رہے تھے ہاں اس میں آم آتا ہے ٹین ٹین یہ کہہ کر ٹی ٹو طوطے نے قہقہ کہا لگایا سارے اس کے ساتھ مل کر ہنسنے لگے شہد کی مکھیوں نے گلو گلہری سے کہا ارے بھی آپا آپ نے اپنی پسند کا مہینہ نہیں بتایا گلو گلہری نے کہا ارے میری پسند چھوڑو مجھے تو مجھے تو فروری پسند ہے سردیوں میں بادام اخروٹ کھانا مجھے بہت پسند ہے گلو گلہری کے گھر یہ دعوت چل رہی تھی اور سب سے اچھے مہینے کی بحث بھی زور و شور سے چل رہی تھی اتنے میں گوشو خرگوش جو بہت دیر سے خاموش بیٹھا تھا کہنے لگا پیارے دوستو مجھے تو سب سے زیادہ اگست کا مہینہ پسند ہے ارے اگست کے مہینے میں کیا خاص بات ہے تل تل تتلی حیرت سے پوچھنے لگی مجھے اگست اس لیے پسند ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسا ملک بنا تھا جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا آپ سب کو معلوم ہے وہ کون سا ملک ہے گوشو خرگوش نے پوچھا ہمارا پیارا وطن پاکستان سارے جانور ایک آواز بولے ایسا ملک جو دنیا میں اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس میں ہم امن و امان سے رہتے ہیں گوش و خرگوش جوش و خروش سے بولا جی ہاں اور یہاں ہمیں کسی کی غلامی بھی نہیں کرنی پڑتی چیچو چڑیا چلائی ہم یہاں اللہ کا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں گلو گلہری جوش میں گول گول گھومی اور ہم سب مسلمان پاکستان میں رہ کر اسلام کا نام روشن کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں تل تل تتلی بھی خوشی سے لہرائی سارے ہی مہینے اچھے ہیں لیکن اگست کے مہینے کی تو بات ہی کچھ اور ہے ٹیٹو طوطے بھی پھدکنے لگے پاکستان گوشو خرگوش نے نعرہ لگایا زندہ باد سارے جانوروں کے زوردار جواب سے رٹول باغ گونج اٹھا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ